وعلیکم السلام کیسے مزاج ہے آپ کی بس جی، ٹھیک ٹھاک آپ کی جی، جی، شکریہ آپ کراچی آئی تو ہم نے سوچا کہ آپ کو اپنے پروگرام کے لیے پکڑے اچھا، آپ کی نوازش ہے آپ نے یاد کیا یہ بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ کے نام کے بارے میں بات کروں یہ جو نام ہے آپ کا بال بانو جی جی تو یہ آپ کا وہی نام ہے جو آپ کے ماں باپ نے رکھا تھا یا اس میں کچھ اضافہ کسی نے کیا جی میں نے نہیں کیا اصل میں والدین کی طرف سے تو تھا میرا نام اقبال صرف اقبال بیگم اچھا۔ لیکن ہمارے ایک اسٹیشن ڈائریکٹر تھے اس وقت اور اب غالباً ڈی جی, جی سے ریٹائرمنٹ لی انہوں نے ہاں۔ ظفر حسین جی، ہاں، انہوں نے بے ساختہ مجھے جب میں ابتدا میں نے کی تو بچی تھی میں ہاں۔ تو مجھے کہنے لگے اقبال بانو آؤ اچھا یکدم ان کے منہ سے نکلا اس کے لیے نام یہ بھی رکھا بھی پکارا جانے اچھا آپ نے بھی کہا کہ آپ بچی تھی تو ریڈیو میں آپ کس سے آ ہے ریڈیو میں میں کوئی آٹھ نو سال کی عمر سے بچوں کے پروگرام اچھا، اچھا، کس ٹائپ کی چیزیں گاتی تھیں یہ بس چھوٹے ہلکے پھلکے کوئی گیت ویت گا لیے کوئی کوئی نظم وغیرہ گا دی اس طرح سے اچھا، جیسے اچھا جب آپ یہ جس بات کی بات کریں پانچ چھ سال یا نو سال کی عمر کی تو اس وقت تک کچھ سیکھ چکی تھیں آپ بس سیکھنے کا اس وقت شوق پیدا ہوا آواز بہت اچھی اور بہت ہے <laughs> معلوم نہیں آپ لوگ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ کی ذرا نوازی ہے تو بس اس سے زیادہ شوق پیدا ہوا آواز بہت سریلی تھی اس وقت بہت اونچی جاتی تھی اور پھر اپنی آواز کو بھی سن کے میں نے پسند کیا اور میری والدین نے بھی جانی تھی کہ میں گانا سیکھوں ہوں جی ہاں میرے استاد گائی تو خان صاحب چاند خان صاحب تھے اچھا، ان اچھا۔ کا اسی گزشتہ دسمبر جی، ہاں۔ میں انتقال ہو جی، گیا جی۔ دہلی میں ہاں۔ اور پاکستان آنے کے بعد دو تین استادوں سے اور سے بھی تعلیم حاصل کی لیکن ابتدا ان سے اچھا آپ کس عمر تک سیکھتی رہی ہیں آپ میں تو اب تک سیکھتی ہوں نہیں وہ تو فن ظاہر ہے یہ اتنا وسیع ہے لیکن باقاعدہ تعلیم جو ہوتی ہے باقاعدہ تعلیم میں اب سے دس سال پہلے تک لیتی اس کے بعد اچھا تو اب کیا مصروفیات ہیں آج کل آپ کی مطلب کچھ گا بھی آپ کم رہی ہیں نظر بھی کم آتی ہیں گوشہ نشین سی ہو گئی بس ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو آج کل میں نہیں آ رہی ہوں لیکن ریاض میں اپنا جس وقت مجھے وقت مل جاتا ہے کر لیتی ہوں اچھا آپ کے جو ملنے جلنے والے ابھی ہم نام پہ بات کر رہے تھے تو وہ آپ کو کیا کہہ کے پکارتے ہیں مجھے بانو زیادہ تر زیادہ تر آپ بانو ہاں، کوئی اقبال بھی کہہ لیتا ہے لیکن زیادہ تر بانو کہتے اچھا یہ آپ کا یقین ہے کہ نام کے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر آپ کا نام اقبال بانو ہاں سب ہوتے تو ہیں بڑا اقبال آپ کو ملا مجھے ہاں، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہے خدا کا لیکن یہ ضرور ہے کہ اکثر پروگرامز میں کچھ دیر سے پہنچتی ہوں تو وہ اقبال کے نام کا اثر سکتا ہے اچھا اچھا اچھا اچھا بعد میں باتیں تو ہم کرتے ہی جا رہے ہیں جی۔ میرے پاس بہت سے آپ کے ٹیپ رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ آپ نے ریڈیو کے لیے تو اتنا احسان کیا ہے کہ اگر میں فہرست سننے والوں کو بتاؤں کہ آپ نے کیا کچھ گایا تو میرا خیال ہے یہ انٹرویو سب میں نے گایا ہے کہ کہ وہ مجھے خود بھی یاد نہیں کس وقت کیا کیا گایا ہاں تو کچھ اس وقت ٹیپ میرے پاس ایک آپ نے اختر شیرانی کی غزل گائی تھی کچھ تو تنہائی کی راتوں کا سہارا ہوتا لیجیے یہ آپ نے مجھے اب یاد دلایا یقین جانی مجھے بھول گیا ہاں تو ظاہر آپ نے اتنا گایا بے حساب چیزیں ہیں آپ کی تو اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کی جانب سے اپنے سامنے ہاں، جی۔ اگر کسی نئے فنکار سے ہم یہ پوچھتے ہیں جی آپ پسندیدہ آرٹسٹ کون کون سے ہیں تو آج کے جو ہمارے خاص طور سے پاکستانی آرٹسٹ ہیں وہ چند نام لیتے ہیں میری جی۔ حسن صاحب کا جی، ہاں، فریدہ خانم صاحبہ کا مالا مشہا کا اقبال بانو کا اچھا، <laughs> تو آپ جس دور میں گا رہی تھی ابتدا آپ کا جو مطلب دور ہوگا شروع جب آپ نے کیا تھا جی۔ اس دور میں آپ کے پسندیدہ آرٹسٹ کون کون رہے میرے بیگم اختر صاحبہ اچھا ان کے ریکارڈ حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا اور پاکستان آنے تک بھی نہیں دیکھا تھا پھر پاکستان میں جب وہ ایک مرتبہ تشریف لائیں ہاں۔ تو ان کو میں نے دیکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بڑی دیرینہ خواہش میری پوری ہوئی ہاں۔ تو بچپن سے مجھے ان کا غزل کا ٹھمری کا انداز پسند تھا کلاسکل میں روشن عرب بیگم صاحبہ کا جن کو میں اب تک پسند کرتی ہوں جی جی ہاں کیا بات ہے ان جی، ان کی بس کے گانے میں جو مجھے ایک چیز بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ سر کا لگاؤ اور آس ان کی نہیں ٹوٹتی وہ قائم رہتی جو اور ہمارے کلاسیکل گانے والے ماشاء اللہ بہت جی اچھے ہاں۔ ہیں ان کا مختلف انداز ہے ان کا وہ کرانے گھرانے میں ہے جی جی اس دور میں بھی آپ ان لوگوں کو جی اس دور میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی لیکن کانوں کو اچھا لگتا تھا وہ فنکار تو آپ کے ذہن میں بہرحال بیٹھا ہوا تھا جی، نا ہاں، میں بتا نہیں سکتی ہاں۔ تھی لیکن وہ مجھے اچھا لگتا تھا اچھا آج اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اس وقت جو لوگ گا رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں فرمائی ہاں جی، کلاسیکل میں سلامت نزاک صاحب ہیں اور یہ امانت علی فتح علی یہ دونوں جوڑے بہت اچھے ہیں اور پھر یہ ہمارے سیمی کلاسیکل میں میری حسن ہیں فریدہ خانم ہے ہاں اس میں جو امانت علی فتح علی تھے اب وہ اپنے اور بھتیجوں کے ساتھ گاتے ہیں امانت علی کا انتقال ہو گیا جی ہاں۔ تو یہ لوگ بہت اچھے ہیں اچھا میں میں یہ جاننا چاہ رہی تھی جی بانو کہ نئی نسل جو اب لڑکے لڑکیاں گا رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں آپ ان کے گانے بھی ظاہر آپ سنتی ہوں گی جی ہاں سنتی ہوں میں مجھے یہ لوگ سبھی پسند ہیں لیکن ہماری نئی نسل کے گانے والے جیسے یہ جہانگیر ہیں عالمگیر ہاں۔ عالمگیر ہیں محمد علی شیخی ہیں لوگوں کا بھی بڑا اچھا انداز ہے ہاں۔ اور لڑکیاں بھی ہیں گاتی ہیں ہاں۔ تو ان کا بہت اچھا اپنے اعتبار سے انداز ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاپ میوزک کی طرف زیادہ ذرا ان کا رجحان ہے سنجیدہ غزل یا سنجیدہ گائکی جو ہے یا جو ہمارے مشرق کا انداز ہے وہ لیکن ان کی اپنی پسند ہے نوجوان طبقہ ہے آج کل یہ اسٹائل چلا ہوا ہے میں اسی سے یہ نہیں کہتی کہ ہاں۔ وہ خدا نا خاصہ برا گاتے ہیں وہ بہت اچھا گاتے ہیں کیونکہ آج کل چلا ہوا یہ انداز ہے لیکن مشرق سے یہ ہاں۔ جی ہاں۔ میں اسی سے پوچھ رہی ہوں بانو آپ سے کہ ہمارے ملک میں جو یہ ہیں یہ بہت اچھا گاتے ہیں پاپ بہت اچھا گاتے ہیں اور نئی نسل ان کو بہت پسند کرتی ہے یہاں تک کہ جس وقت یہ یہ لوگ لوگ گا رہے ہوں تو غزل ٹھمری پسند نہیں کرتے لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی جی ہاں۔ ہمارے ملک میں جو یہ ایک سیلاب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے پاپ میوزک کا تو آپ تو بہت سینئر آرٹسٹ ہیں اور بڑا رکھتی ہیں جی۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا اس سے ہماری موسیقی کو جو ہماری اورینٹل جو ہے ہاں۔ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے خطرہ تو یوں نہیں ہو سکتا کہ ایک پائیدار چیز جو ہوتی ہے اس کی بنیادیں اس قدر مستحکم ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ اس کو تھوڑا سا پس منظر میں ڈال دیا جاتا ہے یا وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے لیکن پھر وہ ابھرتا ہے کیونکہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اس کی جڑیں مضبوط تو نہیں ہیں لیکن متاثر ہاں وقتی ہے متاثر ہوا ہے ہمارا میوزک آپ کا اپنا ایک منفرد اسٹائل میں اچھی بات سے رہی ہوں مانو اگر آپ تو بڑی سنجیدہ گائکی کی جاتی ہیں اور ایک طبقہ ہے آپ کو سننے والوں کا ان کا یعنی حسن سماعت ہے آپ کی آواز آپ کو اگر آپ کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو جائے کہ مغربی دھن پر اور مغربی سازوں پر آپ کو کوئی چیز گانی پڑ جائے کیا گزرے گی ایسا ابھی تک ہوا تو نہیں اور یہ کمپوزر صاحبان کی مہربانی شاید وہ مجھے دیکھ کر وہ میرے گانے کا انداز جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتا اور میرے لیے نہیں بناتے ہوں ورنہ تو مجھے عجیب سا لگے گا تو میں دوں گا دیں گے <laughs> گا تو دوں گی <laughs> لیکن وہ مجھے بھی عجیب سا لگے گا اچھا میں چونکہ ہم مشرق کی بات کر رہے ہیں آپ نے ٹھمری گائی ہوئی ہے تلنگ میں بہت مشہور ہوئی سننے والے بڑی فرمائش بھی کرتے ہیں جی تو میں آپ کی اجازت سے ذرا سنوانا چاہ رہی ہوں جی ضرور سنائیے اور یہ فرمائیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کس طرح کیا جی وہ لاہور آرٹ کونسل میں جب ہم لوگ آئے تو سب سے پہلے جو پبلک پرفارمنس میں نے دی وہ آرٹ کونسل میں اچھا لاہور میں جی۔ اور جس وقت وہاں میں نے گایا تو پہلا گانا تھا میرا پائل میں گیتیں چھم چھم اچھا اچھا وہ میں نے گایا اسٹیج پر میں بیٹھی تھی سامعین ہاں، سامنے تھے جب وہ کرٹن ہٹا اس وقت ذرا میرا دل گھبرایا دل دھڑکنا شروع ہوا پھر پسینہ بھی آیا لیکن پھر میں نے سوچا کہ پسینہ وسینہ آتا رہا روز سو گئے تو پھر دکان خراب ہو جائے گا جدائی کرو گا بس اس کے بعد پھر وہ میں نے گایا لوگوں نے بہت پسند کیا بس جب پسند کیا تو ہمت بن گئی اچھا یہ آپ کی پہلی اپیرنس تھی جی ہاں پہلی پرفارمنس تھی جی اس کے بعد تو پھر ظاہر سلسلے چل ہی نکلے جی ہم لوگ پسند کرتے گئے اور میرا جو شوق تھا وہ بھی بڑھتا گیا اور پھر وہ ڈر جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اچھا اب محفلوں میں کیا ہوتا ہے مثلاً کوئی محفل ہو تو سامعین جو موجود ہوتے ہیں ان پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے گانے کا موڈ جی بہت بہت زیادہ اور خدا کی فضل سے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی کوئی خاص عنایت ہے مجھ پر کہ سامعین کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے کیا گانا چاہیے کس قسم کا یہ گانا پسند کریں گے کیسے غزلیں مشکل پسند کریں گے یا آسان اس کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اچھا آپ نے تو بہت سے موسیقاروں کی طرزیں گائی ہیں ظاہر اتنا کچھ گایا ہے تو ایک نظم آپ نے گائی تھی جی، فیض جی، احمد فیض جی، کی میری زئی صاحب نے اسے کمپوز کیا تھا تو ابھی اس نظم کو میں سنواؤں گی لیکن ان کے اس غزل کی نظم کے میں کمپوزر کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے چونکہ بہت لوگوں کی طرزیں گائی کچھ منفرد پایا آپ نے انتہائی منفرد پایا جی جس وقت میں نے یہ شروع کیا انہوں نے ریہرسل کرانا مجھے شروع کیا تو مجھے ایک مشکل سے نظر آتی تھی انہوں نے کہا بھائی بالکل میرے انگ سے ہٹ کے بالکل میرے سٹائل سے ہٹ کے اب خدا جانے یعنی کیا ہوگا یہ کس طرح میں گاؤں گی اور مجھے بہت کچھ الجھا ہوا سا نظر آ رہا تھا وہ گانا ریکارڈ کیا ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے سنا تو مجھے اس میں عجیب کیفیت عجیب لطف آیا اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت گریٹ ہیں وہ کمپوزر ان کا اپنا سٹائل بہت عمدہ ہے مشکل بھی ہے لیکن وہ یاد کرنے کے بعد آسان بھی ہو جاتا ہے سب سے اچھی بات جو تعریف کی ہے ان میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو وہ لفظوں کو سمجھتے ہیں کیا ان کے تاثرات ہیں ان کو سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو سر میں ڈھالتے ہیں جو یہ وہی کر سکتے ہیں میرے خیال میں تو یہ آپ نے جتنی چیزیں اب تک گائی تھی کچھ مشکل لگی مطلب یہ آپ کو طرز جی ہاں مشکل لگی لیکن اب وہ اتنی ہی مجھے آسان نظر آتی ہے اور جب میں دیکھتی ہوں تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لفظوں کو انہوں نے سر میں اس کی تصویر اتاری بارو ایک چیز ہوتی ہے جسے میں معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہی ہوں پروفیشنل جیلسی جی تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہے اپنے ہم اثر جو آپ کے آرٹسٹ ہیں ہے ایسا ہے جی ہاں بالکل ہے اور یہ ہونا چاہیے میں سمجھتی ہوں میں اسے گھبراتی نہیں میں سمجھتی ہوں یہ ہونا چاہیے اس سے انسان ترقی کی طرف جاتا ہے تنزلی کی طرف نہیں جاتا کیونکہ جیلس آدمی اس سے ہوتا ہے جس کو کچھ وہ سمجھتا ہے سمجھتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے کچھ بھی نہ اس سے کوئی کیا جیلس ہوگا ہاں۔ تو میں سمجھتی ہوں جیلس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہاں وہ آگے بڑھنے کی کوشش ختم ہو جاتی ہے تو جیلسی تو مجھے تو پسند ہے ہونی چاہیے حالانکہ ہے میرے میں ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کون کون ہے لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں پسند کرتی ہوں اس بات کو کہ اگر وہ جیلس ہیں تو بہت اچھی بات ہے مجھے اس سے یہ موقع ملتا ہے کہ میں اپنا ریاض کروں اور اپنے آپ کو بڑھاؤں ہاں۔ موسیقی تو آپ کی زندگی ہے ہی اور آپ کی زندگی کے کیا مطلب طرز ہیں کیا طور ہیں کیا آپ کی مصروفیات ہیں بس جی آج کل تو گھریلو مصروفیات بہت بڑی ہوئی ہیں موسیقی تو میری زندگی ہے سچی بات ہے جب تک زندگی ہے اور آواز ساتھ دے رہی ہے اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا ہاں۔ لیکن اس سے ہم زیادہ تر ہاں۔ جو مصروفیت ہے وہ ذرا گھریلو ہے اچھا گھر میں کیا کچھ کھانا وانا خود بناتی ہیں کھانا خود تو نہیں بناتی مستقل تو خیر ہماری ہیں ایک مائی ہیں بیوی وہ بناتی ہیں ہاں۔ لیکن کھانا مجھے بہت اچھا پکانا آتا ہے جب کسی قسم کا کھانا پکانے کی خاص کوئی ڈش ہو تو میں خود بناتی مثلاً مجھے ہر قسم کا اپنا مشرقی طرز کا کھانا سب آتے ہیں کچھ چائنیز بھی تھوڑے سے آتے ہیں کچھ اور مغربی طرز کے بھی آتے ہیں اپنے کھانے بہت آتے ہیں اچھا۔ اور اپنے کھانے میں اچھے پکا لیتی ہوں اچھا اب یہ تو خیر کھانا پکا کے مجھے لطف بھی آتا ہے کھلا کے نہیں ہاں، ہاں، آپ کھائیے کھلا کے اور بھی زیادہ اچھا بلکہ جب میں پکاتی ہوں تو وہ کھلانے کے لیے پکاتی اچھا اچھا اچھا لباس چونکہ اب یہ ذرا پسند ناپسند کی بات چل نکلی ہے لباس کے معاملے میں کیا سلیکشن ہوتا ہے آپ کا ساڑی یا قمیض شلوار اس وقت تو آپ پہنے ہوئے بیٹھی ہیں جی، گھر میں تو میں قمیض شلوار ہی کی قائم کیونکہ یہ ایزی ایزی ڈریس ڈریس ہے ہے جی ہاں اور شلوار اس کے ساڑی کی بات جو ہے ساڑی اور غرارہ یہ بہت گریسفل فلی ہاں، غرارہ بھی تو پہنتی ہیں بہت ہاں جی ہاں اس میں گریس بہت ہے لیکن اس میں تکلفات بھی ہیں ہاں۔ اور یہ خاص خاص موقعوں پہ پہنا ہاں۔ جاتا ہے کہیں کسی پارٹی میں ہاں۔ شادی میں ایسے موقعوں پہ تو پہنتی ہیں آپ غرارہ تو باقاعدہ میں نے دیکھا ہے جی،, جی غرارہ بھی پہنتی ہوں ساری زیادہ اچھا آپ تھوڑی سی بات بانو کرتے ہیں شاعری کی جی آپ پہ کبھی کسی نے شعر لکھا مجھ پر یاد نہیں نہیں <laughs> اگر یاد ہے تو ایمانداری سے بتا دیجیے نہیں یاد نہیں مجھے لکھا ہوگا آپ کے علم میں نہیں آیا جی، چونکہ آپ غزلیں تو گاتی رہی لکھی ہوئی لیکن کوئی ایسی غزل سامنے نہیں آئی کہ یہ پتا چلا ہو کہ بانو یہ ہم نے آپ پر ہی لکھی جی، نہیں اچھا شاعری کے انتخاب میں کیا ہوتا ہے آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ بہت سے شاعروں کے نام لوں اور ان میں سے کہوں کہ آپ اپنی پسند کے شاعر تو آپ بے دھڑک جو نام لیں گی وہ کس کا ہوگا ناصر کاظمی آپ ملیں کبھی ان سے ہاں ہاں بڑی اچھی طرح بہت اچھی طرح ملی ان سے جب لاہور ریڈیو اسٹیشن پہ تھے لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے شاعر کی کی کی بھی بھی بھی اور موسیقار فنکار کہ زندگی میں اس کی اس طرح قدر ہاں، نہیں ہوتی جی۔ جتنی اس کے انتقال کے بعد ہوتی ورنہ مجھے تو وہ اس وقت سے پسند تھے جی۔ اور فیض احمد فیض ہیں اور اور غالب کا تو پھر کیا ہی کہنا غالب تو سو سال پہلے بھی غالب غالب تو آج کے اہم غالب لگا کے تو میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں سچی بات ہے بانو ہم ناصر کی بات کر رہے تھے جی، جی۔ تو یہ ان کی ایک چیز ہے تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی ہاں، کیا عمدہ غزل ہے جی ہاں تو یہ میں سنوا رہی ہوں چونکہ فراق ہے یا تیری جلوہ آئی جی بہت اچھی غزل ہے جی سنائی بات آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی تنہا بیٹھی ہوتی ہیں گھر میں تو کچھ گنگنانے کو جی چاہتا ہے تو اپنے آئٹمس میں سے وہ کون سا آئٹم ہے جو آپ اکثر گنگناتی ہوں تنہائی بھی اچھا <laughs> جی ہاں۔ اور کچھ غالب کی غزلیں بھی کچھ ناصر کی غزلیں بھی ناصر کاظمی کی کوئی شیر شیر اگر میں کہوں فیض کی بھی کچھ شیر کیا آپ تحت اللفظ سنا دیں تو یاد ہے اس وقت کوئی ایسی کوئی قطع کوئی شعر یاد ہے جو آپ ہمارے سننے والوں کے لیے شعر تو بے شمار یاد ہے غزلوں کے سے غالب کا شعر ہے گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کیا کہنا اچھا آپ نے یہ شعر پڑھا میں ایک بڑا ذاتی سا سوال کر رہی ہوں کبھی محبت ہوئی آپ کو کسی سے جی بالکل محبت محبت اگر انسان میں نہ ہو تو مکمل انسان ہی نہیں انسان ہی نہیں ہے وہ جی۔ تو وجہ ہے تو مجھے اپنے گھر والوں سے محبت ہے بچوں سے محبت ہے بچا بچا کے بتا رہے ملنے والوں سے محبت ہے وطن سے محبت ہے جس وطن میں میں رہتی ہوں اس سے محبت ہے اس کے ہاں پوچھیے ہاں میں آپ نے چونکہ وطن کی بات کی وانو تو یہ ہمارا فخر ہے کہ آپ ہمارے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے آرٹسٹ ہیں پاکستان کی کس بات پہ آپ کو سب سے زیادہ فخر ہے مجھے اپنے کسانوں پر فخر ہے مجھے اپنے جوانوں پر فوجی جوانوں پر فخر ہے اور غرض کے مجھے تو اپنے ہر طبقے کے لوگوں سے پر فخر ہے کیونکہ بہت ہی ہم لوگ محنت کش ہیں سبھی اپنے اپنے فیلڈ میں جی جی اور میں تو نہیں سمجھتی کہ کس چیز کو میں بتاؤں کہ جس پہ مجھے فخر نہ آپ نے پورا پاکستان گھوما میں جی پاکستان کا چپا چپا گھوما مجھے پوری سرزمین کہیں لہلاتے کھیت ہیں کہیں پہاڑوں کے اوپر بڑے پھلدار درخت ہیں غرض کہ کے مجھے تو ہر جگہ خوبصورت نظر آتی ہے اور ہر چیز کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے آپ باہر بھی گئی جی میں باہر بھی گئی ہوں لیکن مجھے اپنے وطن سے زیادہ خوبصورت اور اپنے وطن سے زیادہ اچھے اور مخلص لوگ مجھے تو لیکن لگے اپنے لوگ زیادہ جی آپ کا ایک قومی نغمہ ہے میں آپ کی محبتوں کے حوالے سے سنوانا چاہ جی سنائیے اچھا بانو کچھ بات کریں ایسی ذرا سا اپنے لوگوں کے ہنسنے ہنسانے کے لیے کہ آپ فنکار تو ہیں لیکن ایک خاتون بھی ہیں جی۔ سنا کہ خواتین میں خود چونکہ خاتون ہوں میں تو ڈرتی ہوں اچھا خاصا آپ ڈرتی ہیں جیسے کوئی چوہا آ گیا چھپکلی چھپکلی سے نہیں ڈرتی سانپ سے ڈرتی اچھا وہ تو نہیں ہے بالکل نہیں ڈرتی جا رہی ہوں کہیں پیر پہ چوہا آ جائے نہیں تو کیا پھر میں اناج کے گودام میں بیٹھ کے تھوڑا ہی کے کہیں ایسا ہو سکتا ہے پہ تو چوہے آنے کا امکان نہیں ہے اچھا نہیں کبھی ایسا ہو جی نہیں ایسا اتفاق ڈریں گی نہیں بہرحال ہاں بہرحال جی ہاں اچھا اچھا اور مطلب آپ کو اپنی عام زندگی میں کیا آپ کا مزاج ہے غصہ آپ کو کن باتوں پہ آ جاتا ہے غصہ مجھے نہیں آتا زیادہ غصہ جب آتا ہے کہ کسی کو میں کوئی طریقے کی سلیقے کی بات سمجھاؤں اور وہ بار بار پھر اس کا الٹ کرے پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے اچھا بانو یہ فرمائے کہ کیسے لوگوں سے مل کے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو نہایت مخلص ہوں لوگ ایسے ہوتے ہیں شرارتی قسم کی اس کی بات سنی بڑے ہمدردی سے سنی اور جا کے دوسرے کے سامنے کچھ ہاں، اور کہہ دیا ہاں۔ وہ نہیں جو مخلص لوگ ہوں وہ مجھے پسند ہے اچھا ایک آپ کا آئٹم ہے ذرا سا پھر میوزک کی طرف آ جائیں کہ ہم باغ تمنا میں دن اپنے گزار آئے اوہو دیکھا یہ کس کی غزل ہے ارم ہاں دیکھیے اچھا مجھے بالکل یاد نہیں تھی آپ کو پتا نہیں آپ کہاں سے ہم اس لیے مجھے یاد آ ہیں <laughs> مانو مجھے اس لیے یاد ہے کہ جب میں پروگرام کرتی ہوں میرے پاس جب ڈاک آتی ہے لوگوں کے خط آتے ہیں تو جو آپ کے آئٹمس کی جس طرح سے فرمائش آتی ہے نا تو مجھے تو تو رٹ گئے آپ آپ کے آئٹم بہت بہت لوگ لوگ کی بھی شکر گزار ہوں اور یہ غزل ہمارے سننے والے بہت چاہتے ہیں تو آپ کی جانب سے میں سنوا رہی ہوں اس وقت یہ جی سنائیے کوئی بانو آپ اپنے سننے والوں کو جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے بس میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ خدا میرے دیش کے ہر فرد کو خوش و خرم رکھے خدا اس دیش کو آباد اور قائم رکھے اور یہ پھلے پھولے مہربانی جی یاد کیا آپ نے نہیں ہم تو بہت دنوں سے آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو اپنی محفل میں بلائیں شکریہ تو اپنے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے سب سے پہلے میرے ذہن میں آپ سے پوچھنے کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ نے ریڈیو پر اپنے فن کی ابتدا کلاسیکی موسیقی کے پروگرام سے کی جی مگر کچھ عرصے بعد آپ نے اسے چھوڑ کر غزل کی گائکی کو اپنایا تو اس کی جی۔ کوئی خاص وجہ جی اس کی خاص یہ وجہ کہ کلاسیکل ایک بیسیکل چیز ہے میوزک کے لیے جی تو وہ تو ایک آغاز بہت ضروری ہے آرٹسٹ کو اس فن میں آنے کے لیے وہ تو بچپن میں بڑوں نے یہی سوچا کہ صحیح مینوں میں جو گانا ہے وہ یہی ہے اور اسے سکھایا جائے آواز اچھی تھی تو ریاض اور محنت خاصی کی لیکن مجھے لائٹ کی طرف بھی بڑی اپنی سوچ میری لائٹ میوزک کی طرف تھی غزل غزلوں پہ بڑا شوق گانے کا اچھی غزل جو سننی فوراً اس کو مجھے ٹیون یاد فوراً یاد ہو جاتی تھی اچھا۔ اچھی یادداشت کے یہ بچپن میں اور پوری غزل کے شعر بھی یاد میں نے تو اس بات سے وہ بچپن سے یہ تھا خیال کہ لائٹ گانے میں بڑا ایزی فیل کرتے تھے حالانکہ یہ ایزی نہیں ہے یہ بھی مشکل ہی ہے جی۔ لیکن وہ اس وقت سوچ رہی تھی کہ یہ بڑا آسان اور خوبصورت سا انداز لگتا ہے گانے میں تو یہ کیوں نہ گایا جائے ہاں، جی اپنایا جب پھر موقع ملا تو میں نے پھر اس کی طرف پوری توجہ دی فریدہ جی پاکستان میں کلاسیکی فنکاروں کی میں سمجھتی ہوں کہ شروع سے ہی بہت کمی رہی ہے اور جہاں تک خاتون گلوکاروں کا تعلق ہے تو اب جی۔ جبکہ روشن بیگم صاحبہ جی کا جی۔ انتقال ہو چکا ہے جی اس فیلڈ میں کوئی دوسری خاتون نظر نہیں آتی تو جی ہاں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے کچھ ہاں جی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں اس وقت اب بہت خلا پیدا ہو گیا بیگم صاحب کے بعد ان سے یہ تھا کہ انہیں سنتے تھے تو یہ جی چاہتا ہوگا ضرور کلاسیکل آرٹسٹ بننے کے لیے جی۔ یہ تمنا ہوگی کہ بھی گائیں اور کچھ سیکھیں ان تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کی آواز میں ایسی کشش اور ایسا انداز تھا کہ یہ گھنٹوں بیٹھ کے ان کی محفلیں سنی ہیں سب نے جو نہیں بھی سمجھتے تھے وہ بھی سنتے تھے اور جو سمجھتے تھے وہ تو اٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے تو اب یہ ہے کہ نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی اب جن کو شوق ہے ان کے لیے کوئی راستے ایسے نہیں بنے کہ وہ سیکھیں تو ان کی کمی کو اور ان کے جانے سے جو خلا ایک جی، پیدا ہو گیا ہے وہ خلا رہے گا جی فریدہ صاحب کلاسیکی موسیقی ہلکی پھلکی جی۔ موسیقی کے مقابلے میں عام لوگوں کے اندر بہت کم مقبول ہے اور آپ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ ہمارے کچھ گویوں نے جی۔ جس انداز میں اس موسیقی کو عوام تک پہنچایا اس نے بھی لوگوں کو بڑی حد تک اس فن سے بدل کر دیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ واقعی بات ٹھیک ہے نہیں جی میرا نہیں خیال کہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے گائک لوگ بہت اچھے ماشاء اللہ ان کا نام اور ان کا عروج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قدرت نے وہ جو ان کو مقام دیا وہاں قائم ہے اور اس سے آگے بلکہ ان کو لوگ چاہت سے اور بڑی عزت سے ملتے ہیں صرف یہ ہے کہ اب ہم بڑے گویوں کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے جی نہ ہمیں کچھ کہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہر ایک آرٹسٹ کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے گانے کو وہ کسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر لائٹ پاپولر ہو رہا ہے تو ہم بھی ذرا سی لائٹ کی انداز دے کے لوگوں کو سنائیں بالکل اس کو آپ کہہ دیں کہ وہ بگڑ گیا یا کوئی لوگوں میں اس کی توجہ کم ہو گئی تو یہ وجہ نہیں توجہ صرف اس وجہ سے کچھ کم ہو گئی کہ اب وہ ماحول نہیں رہا ایسی محفلیں نہیں ہوتی آگے میوزک کانفرنسیں ہوتی تھیں جی۔ اس میں سب لائٹ بھی اور کلاسیکل بڑے بڑے آرٹسٹ سب آتے تھے اور وہ لائٹ کا اپنا ایک مقام رہتا تھا جی۔ اور کلاسیکل کی جب محفل شروع ہوتی تو وہ صبح تک بیٹھ کے لوگ سنتے تھے اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ لائٹ سے زیادہ کلاسیکل اپریشیٹ ہوتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھی ہم اگر نے سیکھا تھا تو اسے کیوں نہیں قائم رکھا فریدہ صاحبہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس سے مراد وہ استاد ہوتا ہے جس نے موسیقی کی بنیادی تعلیم دی ہو جی یعنی کہ بالکل ابتدائی دور میں جی بالکل یہ بتائیے کہ اس ابتدائی تعلیم کے بعد سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے نہیں جی وہ تو سیکھنے کی تو ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کوئی نہ کوئی کمی فنکار میں وہ محسوس کرتا ہے اچھے لوگوں کو جب وہ سنے گا تو اپنے سے کوئی بہتر ان میں بات دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ مجھ میں کمی ہے یہ میں کیسے حاصل کروں یا وہ سننے سے اپریشیٹ دلی دل میں کر کے اس کو اپنے ذہن میں لے کے پھر اپنے آپ کو ذرا سا کوشش کر کے آگے بڑھائے گا جی۔ پھر یہ تعلیمی ہوتی ہے نا جی کہ کسی بڑے فنکار کو سنیں اور اپنے میں وہ بات نہ ہو تو ظاہر ہے کچھ حاصل ہی کیا نا اگر سوچ لے کے بھی میرے میں نے یہ چیز خود بھی گانی ہے اسی سے سے یا اس ہٹ کے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ یا پھر اپنے استاد سے پوچھیں گے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی میرے استاد استاد خان صاحب عاشق علی خان صاحب مرحوم جی۔ پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور استاد امانت علی خان اسی گھرانے سے وہ بھی امانت علی خان جی۔ خان صاحب اختر حسین خان صاحب یہ ہمارے استاد خانے میں سے ہیں اور اسی گھرانے سے ہم نے لیا جی تو کلاسیکل کی تو بڑی کافی دیر تک میری تعلیم ہوتی رہی اچھا تو اچھا یہ جو موسیقی کا جو فن ہے وہ آپ کے خیال میں خدا داد ہوتا ہے یا سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے سیکھ کر حاصل ہوتا ہے سیکھ کے حاصل ہوتا ہے جی خدا داد تو آواز ہوتی اچھی آواز جو اللہ کا بہت جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے کہ کسی کو دی دے جی۔ اس کے بعد پھر اس کے جو اچھے راستے بن جائے استاد اچھا مل جائے رہبر اچھا ہو صحیح دل سے سکھا دے اور کچھ سیکھنے والا بھی وقت دے جی بالکل اور اس میں اتنی ہمت ہو ان سے سیکھنے کی اتنا وقت نکالیں گھنٹوں ریاض بیٹھنا ان کی خدمت کرنا جی۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرنا تو پھر یہ چیز حاصل ہوتی ہے جن یعنی کے ڈانٹ ڈپٹ بھی ضرور بڑی جی بڑی مجھے تو آپ نے کھائی ڈانٹ ہاں ڈپٹ جی، اپنے استادوں سے ہاں جی بڑے یاد ہے جی بغیر مار کھائے یہ کام تو کوئی خاص واقعہ ہاں، یاد ہے سلسلے میں ہاں جی اکثر مار تو میں نے کھائی اپنی شیرہ سے بھی اور استاد جی بھی وہ کسی وقت ان کے پاس کوئی چیز ایسی پڑی ہوتی تھی کوئی ان کو شوق تھا ایک چھوٹی سی ان کے پاس ایسے ہی لباس تو بہت اچھا پہنتے تھے کوٹ اور بجس اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چھڑی بڑی خوبصورت سی جی۔ وہ ان کے پاس ہوتی تھی وہ کسی وقت غصے میں آ کے ایک چیز مجھے کہلا رہے ہیں اور میں نہیں ذہن میں میرے نہیں آ رہا ایک دفعہ کہلوایا دوسری دفعہ کہلوایا تو وہ بچپن ہی تھا کہ توجہ میری بھی ہٹ جاتی تھی جی، کھیل کی طرف کاغذ پاس پڑا اس کو اٹھا لیا کہ اب یہ میرے پر کیا اتنی بوجھل چیز مجھے سکھا رہے ہیں اچھا۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں کھیلنے جاؤں یا میں نہ سیکھوں تو اس پہ وہ میری توجہ کو دیکھتے کہ یہ توجہ نہیں دے رہی ہے تو وہ ایک لگا دیا کرتے تھے کان <laughs> بڑے اچھا۔ زور سے کھینچ دینا وہ ایک دم نیچے سر کو کر دینا وہ کان سرخ ہو جاتا تھا اور ایک دم آنکھوں میں آنسوں تو ایسا نہیں کبھی کبھار آپ نے بالکل چھوڑ چھاڑ کے ایک دم سے بھاگ گئی ہاں، ہوں کہ بھائی میں نہیں سیکھوں گی میں پھر میں رونا شروع ہو گیا تو گھنٹوں رو رہی ہوں نہیں میں نے کہا نہیں گانا پھر اس کے بعد تھوڑے سے پیار سے استاد کا یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ ڈانٹ بھی ہو اور پیار بھی ہو پھر تاکہ بچہ دونوں چیزیں ہوں تاکہ دل اس سے بالکل ہی نہ نہ وہ بے توجگی زیادہ ہو جائے گی جی، جی۔ بچپن میں اتنی تعلیم یہ بڑی سخت قسم کی تعلیم ہے جی، تو دل چڑھ گیا تو پھر بچہ سیکھ نہیں سکے تار بیگم جو ہیں وہ اس دور کی یقیناً ایک عظیم اس اس دور کی یقیناً عظیم گلوکارن تھی جی ہاں یہ آپ کی خوش قسمتی کہ آپ ان کی چھوٹی بہن جی میں ان کی چھوٹی بہن اور آپ کی گائی کی وجہ سے آج اس مقام پہ پہنچے گی وہ نہ اتنی انتھک محنت کرتی میرے ساتھ اتنی توجہ دی اور خود بھی مجھے سکھایا غزل کا انداز ان کی وہ غزل ابھی بھی میں گاتی ہوں چوری کہیں کھلے نہ نسیم بہار کی جی۔ وہ انہوں نے اپنی اپنی ان کی فلم تھی عورت کا پیار جی اس میں انہوں نے گائی تھی آغا حشر صاحب نے انہی کے لیے وہ پکچر پروڈکشن کی انہوں نے خود اس میں ایکٹ کیا اور وہ غزلیات ہی تھی اس فلم میں ہم نے تو دیکھی نہیں لیکن جو وہ خود گاتی تھی وہ ایک خاص سما بنتا تھا وہ سما تو ہم نہیں بنا سکتے نسی میں